یہاں پر یہ والی بات بھی ہے کہ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان مند اور بالغ ہو اور کوئی بھی شخص خدا نخواستہ اگر مجنو ہے یا نابالغ بچہ ہے تو اس کی غلطی پر کفارہ لازم نہیں آتا اور اس وجہ سے ان کے ولی پر بھی جو ہے وہ کسی طرح کی جنایت اگر ان بچوں نے کوئی غلطی کی ہے یا کسی نابالغ نے یا مجنو نے کی ہے تو ان کے ولی جو ہے وہ ان کی اس غلطی کا کفارہ ادا نہیں کریں گے کیونکہ بچے اور غلام اور مجنون پر جو ہے وہ غلطی پر کفارہ لازم نہیں آتا